وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد دینی ماں اور بہنوں آج خطبے کے کا جو موضوع ہے اسی کی مناسبت سے سورہ لقمان کی آخری آیات میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا یا ایو الناس اور پھر اللہ رب العالمین نے قیامت اور حساب کتاب کی یاد دہانی کرائی آپ تمام حضرات جانتے ہیں اس ایمان کے چھ ارکان ہیں آمن تو بلاہی و ملاکت ہی و قطب ہی و رسول ہی و قدر خیر ہی ولباط بادل موت ہاں، چھ ایمان کے چھ ارکان میں سے بڑا اہم رکن جو ہے ایمان بل ہے بلکہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر احادیث صحیحہ میں متعدد مقام پر اللہ رب العالمین نے ایمان بالآخرہ کو ایمان باللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کو ایک دن اللہ رب العالمین ختم کرے گا جتنے اولین آخرین جتنے زندے مردے ہوں گے سب کو اکٹھا کرے گا جس میدان میں اکٹھا کرے گا وہ حشر کا میدان ہوگا اور اللہ رب العالمین زندگی بھر کے ایک ایک لمحے کا کے متعلق سوال کریں گے اور حساب لیں گے اتنا دقیق اتنا باریک اور اس قدر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب کریں گے کہ نبی علیہ سراب حضرت ابو نبی علیہ سراب شام نے ساتھ نمایا کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہوئے زمین پر بلا وجہ ایسے لکیریں کھینچتے رہے جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں حالانکہ اتنی دیر میں چاہتے تو سبحان اللہ الحمد للہ وغیرہ کچھ پڑھ لیتے لیکن وہ کچھ نہیں آپ نے ساتھ نمایا اگر ایسے زمین پر بیٹھے ہوئے تم لکیریں کھینچ رہے تھے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ذرا بتاؤ وہ لکیریں کھینچنے کا کیا مقصد تمہارا تھا اس سے تم نے کیا حاصل کیا ہے اللہ اکبر پھر بیٹھے بیٹھے زمین پر انسان چند لکیریں کھینچ رہا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور یہ ڈرامے ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے مسلمان دیکھتا ہے تو کبھی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے کیا حاصل ہوا کیا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا فلموں سے کیا تم نے حاصل کیا بتایا پوچھا اللہ اکبر اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اکبر نبی علیہ بیٹھے شام نہیں آپ کے دائیں جانی کا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کرام کی ایک بڑی جماعت تھی یمن سے ایک بوڑھا انسان کلمہ پڑھا بڑی کے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ملاقات لیے مدینے طیبہ کا رخ کیا یہاں تک کہ بیچارہ چلتا چلتا بوڑھا یمن سے نکلا ہوا مدینہ طیبہ پہنچ گیا راستے پر بہت کچھ سوچتا ہے کہ نبی کا دیدار ہوگا نبی سے ملاقات ہوگی نبی سے یہ سوال کریں گے نبی سے ایسی باتیں پوچھیں گے بڑا پلان بنا کر کے رہا ہے لیکن وہ مرد مومن یمنی مسافر بوڑھا صحابی کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا ابو بکر دائیں جانب یعنی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام فرمایا تھے اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب آدمی نے قرآن پاک نازل کر دیا ہے پھر آپ الارض وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوها لها يومئذ يصدر الناس وا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال سو خيرا يره ومن يعمل مثقال ہوں شرا يره

وہ مرد مومن یمر کا آنے والا مسافر مہینوں کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت پہ پہنچا اور سوالوں کے امبارات سوالوں کے امبار لگے ہوئے ہیں دل و دماغ کے اندر لیکن کہتے ہیں اللہ جب میں اللہ رسول کی خدمت پہ پہنچا اور آپ نے ابو بکر کو فرمایا اے ابو بکر ذرا ہوش میں آ جاؤ زندگی کے ایک ایک لمحے کا مقصد سمجھو اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور پھر یہی سوریشدار تلاوت کرتے ہوئے جب آپ پر پہنچی کہ ہمیں مسکار ضرورت نہ خی نہیں گیا قیامت کا دن تو وہ دن ہے یوم یس در اناس ہو ہوں کا وہ دن ہے قیامت کا ایسا خطرناک دن ہوگا کہ جو جہاں ہوگا وہی سے رب العالمین کی طرف بھاگتا ہوا حسے کے میدان میں بس ایک آواز لگائی جائے گی اس آواز کو سن کر کے سارے انسان اور جنات چاروں طرف سے ایک ہی جانب ٹوٹ پڑیں گے سب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کیوں بلائے گا اس لیے اللہ سب کو بلا رہا ہے وہاں جب پہنچیں گے تو زندگی بھر کا نام ہے آمار ان کے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے لیجو رہو آمار ہو زندگی تو نے کیا زندگی میں تو نے کیا کیا ہے کیا کھیلا کیا تماشا کیا کیا دنیا داری کی اور کیا تو نے دین کے لیے آخرت کی آج کے لیے تو نے کیا کیا ہے لیجو رہو آمار ہو آؤ اپنے اپنے اعمال کو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا ابو بک ہم عمل مثال ضرورت رب العالمین فرما رہے ہیں جب وہاں پہنچو گے اللہ رب العالمین کے سامنے حسب میدان میں تو, تو کسی نے ذرہ برا اگر نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ بھی دیکھ لے گا عمل مسکان ضرورت شر اور پہاڑ کے برابر نہیں اگر ذرہ برابر کسی نے شر اور برائی کیا ہے تو وہ بھی اپنے آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا وہ صحابی جو یمن سے آئے تھے کہتے ہیں اللہ کی قسم جب نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو یاد پڑھ کر کے سنائی کہ اے ابو بکر ہوش میں آ جاؤ غفلت کو دور کرو اپنی اے ابو بکر ذرا آخرت کی فکر کرو اگر ذرہ برابر تم نے نیک عمل کیا ہے تو اس کا بھی بدلا دیکھ لے گا اور برائی کی ہے ذرہ برابر تو اس کا برا بدلا دیکھ لے گا صحابی رسول کہتے ہیں یمن سے لے کر ان کے مدینے طیبہ تک پہنچنے میں مہینے بھر میں جتنا میں نے سوچا تھا اسی ایک آیت نے سارے سواروں کو ختم کر دیا اللہ سر پوچھتے ہیں بولو کیا بولنا ہے یا رسول اللہ اب کیا بولنا ہے اب تو ایسی فکر پیدا ہو گئی کہ ذرہ برابر نیکی کریں گے تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا اور ذرہ برابر برائی کیے ہیں تو اس کا بدلہ بھی بھگتنا پڑے گا اب اس کے بعد کیا سوال کرنے کی ضرورت رہ گئی ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے تو میرے بھائی ہو قیامت اس لیے آئے گی قیامت پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے قیامت کے مقاصد میں سے یہ ہے تاکہ زندگی میں جو کچھ آپ نے نیک یا برا کیا ہے اس کا بدلا آپ پا لیں آپ کو مزدوری ملے گی یہ دنیا کی زندگی آپ کو کیسی کیسے گزر رہی ہے بھلائی میں عبادت میں تابے دار فرما برداری میں نیک کرنے میں یہ حرام کاریوں برائیوں میں دنیا داری میں گزر رہی ہے اس کا پورا پورا بدلا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے اسی بدلے کا نام قیامت کا دن ہے اسی لیے قیامت کے دنوں میں ایک نام ہے یوم الدین حساب کتاب کا دن اور اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم الحساب حساب کا دن آج دنیا عمل کا موقع ہے حساب آپ سے کوئی لے دینے والا نہیں ہے اور قیامت کے دن بدلے کا معاملہ ہوگا حساب کا معاملہ ہوگا وہاں عمل کا معاملہ نہیں ہوگا اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کے میدان میں جب مرد مومن کھڑا ہوا ایک مسلمان کھڑا ہوا جس نے جسل برتی ہے لاپرواہی برتی ہے آماد اس کے پاس نہیں ہے اور رب العالمین سے کہے گا رب العالمین ربنا اخرجنا صالحا اللہ ایک مطلب دنیا میں واپس کر دے بڑے نیک استعمال کر کے آئیں گے لیکن رب العادی فرماتے ہیں اے بدبد اے وادی اے محشر ہے اور تو اور تو محشر میں ہے اے اللہ اکبر اے انسان یہ قیامت کا دن ہے یہ عمل کا دن ہے تو وادی محشر میں ہے اور یہ یہ وادی محشر ہے اور تو وادی محشر میں ہے اللہ اکبر بے شکر بندہ اگر انا تیر عمل کوئی دفتر میں ہے انسان اپنے اعمال کو پیش کرنے کرنے کے علاوہ کوئی چیز وہاں پیش نہیں کر سکتا جب یہ فرماتے ہیں کہ آمد کے دن حج کے میدان میں اگر تو کسی نے لاپرواہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا سمے ترمیدی کی حدیث اور رب العالمین سامنے پیش کرنے کے بعد پوچھیں گے بتا میں نے تجھے پیدا کیا تھا بندہ کہتا ہے بڑا یار آپ نے پیدا کیا علم کا شادی تیری کس نے کرائی تھی رب العالمین تیرے فضل و کرم سے شادی ملی تھی پھر اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تجھے بیٹے بیٹی اولاد سے نہیں نوازا تھا رب العالمین ساری اولادیں آپ کی بخشی ہوئی ہیں اللہ تیرا بڑا کرم تھا علم ارب کا کیا میں نے تجھے روبی نہیں دیا تھا ہم نے کاروبار سے نہیں نوازا تھا بہترین قسم کی سواری کا انتظام نہیں کیا تھا بہترین قسم کے بدلے میں نہیں رہا کرتا تھا علم الم باوتر کیا میں نے تجھے خاندان کا بڑا نہیں بنایا تھا رب العالمین جتنی نعمتوں کے بارے میں سوال سوال کرتے ہیں بندہ ہر ایک کے جواب میں کہتا ہے بنا یا رب بھی جی، سارے سوالوں کا پوچھ لینے کے بعد رب العالمی نے شاہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں تو میں نے تجھ کو دیا تھا افا کن کا سب مرا کی یوم سب کچھ دیا تھا ذرا بتا کیا زندگی میں ان تمام چیزوں میں رہ کر کے کبھی تو نے یہ بھی سوچا تھا کہ قیامت کے دن ایک دن رب العالمین سے ہمیں ملاقات کرنی ہے رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب العالمین زندگی بھر کے آواز کے مطابق سوال کریں گے کیا تو نے کبھی اس کی فکر کی تھی رب العالمین کو پوچھیں گے تو بندہ کہتا ہے رب العالمین تو نے اتنا مال دے دیا اتنی اولاد دے دیا دنیا میں اتنا ایس ہٹا کر دیا تھا کہ سب کچھ یاد تھا لیکن آج تیری ملاقات کی فکر دنیا میں باقی ہی نہیں یا فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا میں دنیا میں بڑا بزی ہو گیا تھا بڑا مشغول ہو گیا تھا کاروبار اتنے تھے ذمہ ذمہ داریاں اتنی تھی داریوں میں اتنا مشغول کہ آخرت کی تیری ملاقات ایسی, کوئی فکر نہیں رہ گئی تھی اس لیے میں آج تیری ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے بچائے جب بندہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا لاپرواہی ہوئی دنیا میں بہت زیادہ بزی تھا اس لیے آخرت کی تیاری اور قیامت کی تیاری نہ کر سکا تو اللہ رب فرمائیں گے بھگوت تو نے کھانا کبھی نہیں بھولا اولاد کی فکر زندگی بھر کی مار پڑھانے کی فکر تو نے سب کچھ کیا بینک بیلنس کی بڑی فکر تھی لیکن اگر بھولا تو میری ملاقات کو بھولا آخرت کو تو بھولا گفلت کسی چیز میں نہیں کیا اگر گفلت کیا تو میرے آخرت حساب کتاب کے بارے میں کیا سر لے او من کمان سی تنی دنیا میں جیسے تو مجھ سے غافل تھا میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر کے مجھ سے غافل ہو جاتا ہوں اب آج ہم تیری کوئی فکر نہیں کریں گے کہ تو جہنم میں کس حالت میں چل رہا ہے میرے بھائیوں آخرت کی فکر ہونی چاہیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسی یہ سفر تو چل بچے اپنے ٹھکانے پر ہماری کوچ اب دیکھیے آتی ہے باری کل سبتوں کو دفنا چکے ہیں باپ کو دفنایا ماں کو دفنایا دادا کو دفنایا دوست احباب کو دفنایا محلے کو تو نے قبرستان پہنچا دیا ہے جو مر گئے ہیں ان کا نمبر لگ چکا ہے جو زندہ ہے اب ان کے نمبر لگنے کی باقی دے گی کس وقت نمبر آ جائے اس نمبر کے لگنے سے پہلے پہلے جو کچھ انسان کو کرنا ہے کر لینا چاہیے اللہ اکبر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ قرآن تھا سورہ لکمان کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اسی چیز کا تذکرہ کیا یا الناس یا الناس اے اکوق پہلے تو اپنے رب سے تم ڈرو اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے رب کی نافرمانی سے بچو حرام کاریاں چھوڑو برائیوں کو ترک کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے فرما ہاں، فرما اللہ کے احکام پر عمل کرو تکوا نام ہے دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے فرائض اور عوامل کی پابندی کی جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بات آ جانا چاہیے یہ ہے میرے بھائی پکوا کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن اولاد باپ اپنی اولاد کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور اولاد اپنے ماں باپ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکے گی ہر انسان کو بس اپنے کیے کا بدلا ملے گا خدا بس شارو نہ ہو ہر انسان اپنے آدمیوں کو دیکھتا ہوگا باپ اپنی اولاد کو بیٹی اپنے باپ کو بیوی اپنے شوہر کو ہاں، حجی داری اپنے رشتے دار کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا باپ اپنے بیوی کو باپ اپنے اولاد کو دیکھنا ہے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ رہا ہے نواسے نوازیوں کو دیکھ رہا ہے لیکن قرآن پاک کہتا ہے صرف ایک ہی فکر ہوگی اللہ یہ سب میرے بچے ہیں سب کو جہنم میں میرے بدلے ڈال کر کے مجھے آزاد کر دے واہ اکبر یود المجرم لو یفتدی مجھے مجرم انہیں ایک ہی سوچ سوچتا ہوگا بیٹا یہ سوچتا ہوگا یہ میری اولاد ہے یہ میرے ماں باپ ہے اے اللہ ان تمام کو ہم کو ہم سنجے میں دیتے ہیں سب کو گرفتار کر کے جہنم میں ڈال دے اور ہمیں بچا دے اولاد یہ سوچ رہی ہے ماں باپ بھی یہی سوچ رہے ہیں بھائی بھائی بھی سوچ رہے ہیں دو احباب بھی دوسرے کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں وہاں انسان ہر آدمی اپنے عمل کا بدلا پائے گا اللہ اکبر اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا کی مار دولت دنیا کا عیش و عشرت اور دنیا داری تمہیں آخرت کی تیاری سے غفلت میں نہ ڈال دے سب سے زیادہ انسان کو غفلت میں ڈالنے والی دو چیزیں ہیں ایک تو دنیا دنیا ہے اور دوسرے شیطان ہے اس لیے رب العالمین نے ہمیں دونوں سے مدد کیا فرمایا خبردار ہاں، وہ فلاں دنیا دنیا کی زندگی تمہیں خبردار آخرت کی تیاری سے رافی نہ کر دے ولا یغرنکم نقم الغرور اور شیطان بدبخت بھی تمہیں اے آخرت کی تیاری میں اے آخرت سے غافل نہ کر دے اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے بچائے اللہ کلبی ہو گئی رہی الحمد للہ وقفا سلام وا دین اما امادا میرے بھائی آخرت پر اگر ایمان ہو آخرت پر یقین ہو جتنا زیادہ آخرت پر ایمان یقین آپ کا درست ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو ایمان بالآخرت برائیوں سے روکے گا سب سے بڑا داروگا سب سے بڑا عمل انسان کو گناہوں سے روکنے والا جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے آخرت کی فکر انسان کو جب احساس ہو کہ ہاں کبھی تو کر لیں گے لیکن پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلاط اسلام ارشاد امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی فکر ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دے لیکن دنیا کی تو بڑی فکر ہے آخرت کا معاملہ آتا تو اللہ کریم ہے یہاں تک کہ پانچ وقت کی نماز بھی آدمی نہیں پڑھتا بس اللہ کریم ہے رمضان کریم کا انتظار کرتا ہے اور اللہ کریم پر بھروسہ کرتا ہے بس عمل نہیں کرنا چاہتا کچھ میرے بھائی اللہ اکبر نہ رمضان کریم بخشوائے گا نہ اللہ کریم آپ کو چھوڑے گا اگر نماز میں سوتا ہی پچوکتا نماز کی پابندی آپ نے نہ کیا نبی علیہ السلام ام امام احمد دلّر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں امول امول مومنی آئشہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ہم ذرا اندر سے آئی بھی تھی آپ اندر باہر کے کمرے میں تھے لوگ بڑی تعداد میں تھے اتنے میں ایک بدو آیا ایک شخص آیا تھا تو باہر کا بدو لیکن تھا مالدار غلام اور مویشی والا اس نے آنے کے بعد نہ روزے کا سوال نہ کا سوال سوال نہ زکات کا نہ عمرے کا کچھ نہیں یا رسول اللہ یو کرنی وو سو نی ادے یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے میرے بہت سینکڑوں غلام ہیں لیکن غلام بڑے شیطان ہیں یو کرد کے ہمیں وہ ہمیشہ سب مل کر کے جھوٹا بنا دیتے ہیں میں انہیں کچھ کرنے کے لیے کہوں گا تو سب لوٹ کر کے آؤں گا تو سب بیٹھے ہوں گے سب مل کر کے ہم کو کہیں گے نہیں آپ غلط کریں آپ نے ہمیں کچھ کہا ہی نہیں تھا کرنے کے لیے اون مال کو چرا لینے چرا لیں گے خیانت کریں گے لیکن اگر ان کو میں پکڑوں گا تو سب کے سب مل کر کے کہتے نہیں نہیں آپ غلط کریں ہم نے ہمیں کسی نے خیانت نہیں کی وہ یا اور ہماری برابر وہ نافرمانی کرتے ہیں یہ تین حرکتیں ہمارے غلام کرتے ہیں یا رسول اللہ مملوکین یارنی ہمارے غلام ہیں اور کی تعداد میں ہیں لیکن مہا شیطان بڑے نالائق ہیں ہمیں جھٹلاتے ہیں ہمیں ہم ہم کو چور قرار دے دیتے ہیں ہمیں خائن قرار دے دیتے ہیں اور ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں تو میں آتا ہوں مجھے بھی ذرا کچھ غصہ آتا ہے اٹھاتا ہوں ڈنڈا اب رے آج تیو میں بھی ان کی ایک طرف سے پٹائی کرتا میں بھی چھوڑتا نہیں ان کم بکوں کو وہ جیسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی ویسے ان کی پٹائی کرتے ہیں وہ آج وہ اور خوب گالیاں بھی سنا دیتے ہیں خوب لان تان بھی کرتے ہیں تو بتائیے فانا میں کہ آمد کے لیے ہمارا ان کا معاملہ کیا ہوگا فکر پیدا ہوئی کہ یہاں تو گلابوں کی بدائی کر دے رہے ہیں ہم گلابوں کو سدا دے رہے ہیں لیکن اس سے بڑا حساب رب العالمین کے سامنے ہونا ہے وہ ہمارا بھی حساب لے گا ہمارے گلابوں کا بھی حساب لے گا اللہ حسمت آپ ساتھ میں سن لو یوں سب ایک کہ آپ تم نے جتنے جو ان کو سدا دیتے ہو اس سدا کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت آمد کے دن کرے گا اور حساب ہوگا تو تین شکلیں ہیں نمبر ایک ادا کان کا ہوں ادا کان ایک ایا ہوں اگر تم نے ان کو سدا دیا ہے اور ادا کان احساب ہوں اگر تم نے ان کو سزا دیا اور ان کے جرم کے مطابق سزا دیا تو کان کے پاس اللہ علیہ نہ برابر سرابر کا معاملہ ہوگا اللہ نے اتنا تم کو حق دیا ہے جتنی ان کا جتنا ان کا جرم ہے اتنا تم نے سدا دو تو نہ تمہیں کچھ ثواب ملے گا نہ ایک آم ملے گا کیوں تم نے جرم کے برابر ہی سدا دیا لیکن یاد رکھو وہی وہ نہ ایک ہو دونوں دونوں دونوں بہن اور اگر تمہاری تم نے سدا دیا اور تمہاری سدا ان کے گناہوں کے سے کم ہے جتنے سدا کے مستحق ہیں اتنی سدا تم نے نہیں دیا اس سے کم دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو تو قیامت کے دن جو سزا دے دیا تم نے دے دیا اور جو کم دیا ہے اس کا بدلہ تجھے نیک اللہ تعالیٰ عطا کرے گی یہ تمہارے گلاب بیس ڈنڈے دس ڈنڈے مارے اس لیے تم نے دس ڈنڈا جو معاف کر دیا آدھا جرم اس کا اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے لیکن یاد رکھنا وہ انکان ایک آبوں کا یہ کا دونوں اور اگر تمہارا تمہاری سدا ان کو جو تم نے مارا اور تم نے ان کو جو سدا دیا ہے ان کے گناہوں سے زیادہ ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ان کے سدا کا بدلہ لے گا تم ان سے غصہ ان سے بدلہ لیتے ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تم سے بدلہ لے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب یہ تیسری شکل اس نے سنی جس جرم سے زیادہ ہم نے سرا دیا تو ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں بدلہ دینا پڑے گا اتنا سننا تھا فجال یب کی وجہ تھی رونے لگا چیخنے لگا چلانے لگا صاحب کا اس کیا ہو گیا ہے آر میں کیا اس نے قرآن پاک نہیں سنی ہے قرآن پاک کی نہیں کرتا یوم ہے فلا تظلم نفس شیئا اللہ اکبر قیامت کے دن و انصاف کا میزان اور ترازو قائم کریں گے ہر انسان کو پورا پورا بدلا دیا دیں گے یہاں تک کہ وہ ان کا حبت من خردل اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر نیکی یا برائی کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا رائی کے دانے کے برابر کسی کا کوئی قصور ہے جرم ہے یا نیکی ہے اس کا بھی بدلا دینا پڑے گا حضرت آشا کہتی جیسے اللہ رسول نے آج تلاوت کی وہ آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہوا اور آیا کہا یا رسول اللہ واللہ ما اجد شیئن خیر من فراقہ اگر اتنا سخت حساب کتاب ان کو میں نے سدا دیا ممکن ہے میرے لیے مصیبت بن جائے قیامت آمد کے دن تو اس کی صرف ایک ہی شکر ہے کہ آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام گلاحوں کو تمام غلاموں کو حساب کتاب سے بچنے کے خاطر سب کو میں نے معاف کر دیا ایک ہی دن میں سارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آخرت کی فکر پیدا کر دے القسط لوگوں کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں ایک صحابی آئے کہیں گے یا رسول اللہ ہاں، حضرت اوباما کہتے ہیں آپ نے ساتھ رمایا من تتا ہاں، من تتا مال مسلم بے امین ہی اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لیا ہے اور مال چھین لیا ہے اور دشک کر لیا دبا لیا تو قیامت کے دن اللہ اللہ اکبر کے اصول ساتھ جس نے بھی مریض تال امرے نہیں جس نے بھی جھوٹھی قسم کھا کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال دبا دیا ہے فقط او جب علیہ اس کے اوپر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہر روانے ہی جنت اور اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا جب آپ نے اتنی شدید بڑی سنائی ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اگر ہم نے اپنے کسی بھائی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو اللہ اس پر جہنت کو را کے اور جنت کو حرام کرا دے دیا آج فرمایا بنا اس سے نہ رہا گیا یا رسول اللہ اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں کسی نے سب نہیں کیا ہے بلکہ معمولی سے معمولی سے چیز کسی کا قلم ہے ایک ہے معمولی سے چیز اگر کسی کسی نے دست کر لیا ہے تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب اور جنت کو حرام کرا دے دیا فرمایا ہاں ہاں ایک مسلمان کا مال اللہ نے ایسے حرام کیا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہے اگر پیلو کا ایک شراب بھی کسی نے کسی کے ہڑپ کر لیا ہے تو اس پر بھی اللہ نے جہنم کو جو اس پر بھی اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو اس پر بھی حرام کرا دے دیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ عالمی ہم نے جو بیمار ہو شکایت الیتا فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو حل کر دے اللہ عالمین ہم نے جو انتقال کر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مقرر فرما دے اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں توبہ استفار نصیب فرما ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے اللہ عالمین ہم ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے کمال نصیب فرما ان کو وہ کرنے کی توفیق دے جو امت کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے وطن کے کے کے لیے لیے سب خیر و برکت کا ذریعہ ہو اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا مسلمانوں کو امن امن امان نصیب فرما المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم يأمر والإحسان وينهى عن اکبر